سورت الفطار وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ تیرہ آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفسما احبرت یہاں اس کو مختصر کیا ہے اور چار آیات کے اندر لیکن اس کے بعد علمت نفسما قدمت و اخرت اس کی وضاحت اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تصویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو لیکن سورہ انتقال میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر سما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا وحید القوا کے منتصرت اور جب کے تارے بکھر جائیں گے جھڑ جائیں گے ویدل بہار و فجرت اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا وحید القبور و موسرت اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی علمت قدمت و آخرت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کس شے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجیے بعد میں بھی آئیں گے یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائرٹی نمبر ون دوں کس کو پرائرٹی نمبر دو دوں جس کو پرائرٹی نمبر ون دی ہے ترجیح نمبر ایک وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا جو ترجیح دوم میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب جو ہے آخرت دنیا جتنی مل جائے نہ ملے بھی کوئی بات نہیں ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے کسی کی سفاری سے مل جائے کسی کے اور ہیرے بہانے سے مل جائے لیکن مقصود میرا دنیا ہے تو بیما قد دمت و اخرت کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یا کب رب کل کری اے انسان کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدیب میں آ چکا ہے سورہ لقمان میں آ چکا ہے بلا یغر النقم اللہ غرور کہ یہ جو شیطان ہے یہ بے بس بھی پڑھاتا ہے اس کے جو چالے ہیں ہر ایک کے لیے جیسی نہیں ہے کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے نفل میں لگا دے گا تم نفل کاموں میں لگے رہو کچھ اونچی عبادت ہے تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا فرائض سے کنارہ کشی ہو جائے گی کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دینی چھوڑو آپ کو بس ذکر کیا کرو اور تاجر پڑھا کرو رات کو جاگا کرو بس یہ ہے اصل لیکن تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں لگایا بیڑا غلط کر دیا تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے اللہ تو بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے گا خام خاصوں میں خیال ہے وہ اتنا کوئی خوردہ گیر نہیں ہے اللہ بڑا غفور ہے کریم ہے رحیم ہے اب اس سے وہ جری کرتا تھا کہ ضرورت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے یا انسان ما بے رب کریم کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں اللہ جی خلا کا کا فسم کا جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارا تصویہ کیا پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا برابر کیا آدھا لکھا تمہارے قواعد جسمانی قواعد نفسیاتی ان سب نے ایک اعتدال پیدا کیا ہے یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مزمر ہے انہرنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہ گار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جگہ دی جائے یہ اس کا تقاضا ہے لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو فی ائی سورت ماشا رقبہ پھر جس شکل میں اس چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا جوڑ دے دیا کلّا بل تو کر زبون ابدین تم جزا و کا انکار کر رہے ہو در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر اس کے بعد آتا ہے لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جہنم کی تدبیر کر رہے ہو تو اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ میں پہنچائے ہوئے یہ دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو اس کو و سزا اس کے ابھی کا انکار کر رہے ہو یہ ہے اصل صورت صورتحال کی جو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اس نے تمہیں بنایا اس کا تصویہ کیا اس میں عدل پیدا کیا توازن پیدا کیا پھر تمہیں جس طرح چاہا جوڑ دیا کسی کی ناک بڑی بنا دی کسی کی آنکھیں بڑی بڑی بنا دی جو چاہا اس نے کیا آپ نے اپنے فیچر خود کو چوز نہیں کی ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق بنا دیے گئے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق ہاں حضرت حسان ابن ثابت نے کہا ہے حضور کے بارے میں کہ کاننا کا حج تک ماتشا اے نبی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ نے چاہا آپ کا حسن جو ہے وہ اپنی جگہ پر شے تھی وہ ایک اعزازی صورت ہے ظاہر بات ہے انسانوں کو جو بھی ملتا ہے وہ تو اپنا اس کے ان کا چوائس کوئی نہیں پھر ائی صورت ان شاہ رکھ کا مختلف اجزاء کو جس صورت میں چاہ جوڑ دیا کلّا بل تو دین اصل بات کیا ہے کہ تم جزا و سزا کا اور عدل کا انکار کر رہے ہو وہ دین جبکہ ہم نے تمہارے اوپر وہ حافظ فرشتے بھیجے ہوئے ہیں یہ تو پھر سب ایکسرسائز انفیٹ ہوئی کائے کو ہم نے فرشتے بھیجے خام خواہ کو دو دو سنتری تمہارے ساتھ ہم نے بٹھا رکھے کے لیے اگر جزا نہیں سزا نہیں پکڑ نہیں محاسبہ نہیں کچھ نہیں تو یہ کیا ہے ہم نے کاہے کو نہیں کیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ وہ بڑے باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں یا لمول امات جو جانتے ہیں جو بھی تم کر رہے ہو یہ چیز اللہ نے فکایت کے لیے کی یہ سب جیسا کہ میں نے کہا ایکسرسائز انفیوچرٹی ہے یہ تو آبس ہے کار آبس اور اللہ تعالیٰ کوئی کار آبس بے کار نہیں کرتا تو نتائج نکلیں گے نتائج کیا ہے امن البرار نعیم یہ پوکار اللہ کے وفادار بندے وہ ہوں گے نعمتوں میں بہن الفجار نفی جہین اور جو فاسق و فاجر ہوں گے جو کہ اپنی نفس کی شہوات و خواہشات کے بندے بن گئے ہوں گے لفی جہین وہ جہنم میں ہوں گے یسلاؤنہا یوم الدین داخل ہوں گے اس میں یوم الدین کو جزا و سزا کے فیصلے کا دن وما وباہ مذہب غائبین پھر وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکیں گے غائب نہیں ہو سکیں گے وہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں وہاں سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ نہیں ادرا کا ماں یوم الدین اور تمہیں کچھ پتا ہے کسی نے کچھ بتایا ہے یوم الدین کیا ہے سما ما ادرا کا ماں الدین پھر تمہیں کچھ اندازہ ہوا ہے تو یوم الدین کیا ہے یوم لا تمل کو یوملہ جب کسی جان کو کسی دوسری جان کے لیے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اور امر کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہوگا ول امر یوم اللہ لمن الملک اليوم للہ من ملک یوم لاہ ووم تل نفس نسل نفسن شیم ولا شاطم ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وہ دن جانتے ہو وہ دن وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله بارک اللہ علی وََ فی القرآن العظیم و نفا ع ویا کم ولایات حکیم